یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قرات کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال کی چوری میں کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھے